تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله الله ما ما ولكن يفعل يريد ہم نے ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے بات کی اور بعض کو اللہ نے کئی گنا اونچا مقام دیا اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات دیے اور روح القدس یعنی جبرائیل کے ذریعے ان کی تائید کی اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد آنے والے لوگ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد آپس میں جنگ نہ کرتے لیکن وہ اختلاف میں پڑ گئے تو ان میں سے بعض ایمان لے آئے اور بعض نے کفر کی راہ اختیار کی اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ آپس میں جنگ نہ کرتے لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خبر دی ہے کہ انبیاء اور رسول کے درمیان گونا گون فضائل صفات میں تفاوت رہا ہے بعض انبیاء کو اللہ نے کوئی ایسی فضیلت دی جو دوسروں کو نہیں ملی ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا موسا سے بغیر کسی واسطے کے بات کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بنی نو انسان سے رفیع المرتبت بنایا کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ہزار سے زیادہ نشانیاں دی تھیں اور سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم تھا جو تنہا تمام انبیاء پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے کافی تھا اور عیسیٰ بن مریم کو دیگر معجزات دیے جن کے ذریعے اللہ کے حکم سے اندھے کو بینائی اور برس والے کو شفا ملتی تھی مردوں کو زندہ کرتے تھے اور جب گودھی میں تھے تو لوگوں سے بات کی اور اللہ نے روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی یعنی جبرائیل امین کے ذریعے یا اس مقدس روح کے ذریعے جو اللہ نے ان میں پھونکی تھی انبیاء کرام کے کمال و عظمت اور ان کے ساتھ بھیجی گئی نشانیوں کا تقاضا یہ تھا کہ سارے انسان ان پر ایمان لے آتے لیکن ایسا نہ ہوا اور اکثر و بیشتر لوگ سیدھی راہ سے برگشتہ ہو گئے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے حالانکہ اللہ چاہتا تو سب کو ایک راہ ہدایت پر ڈال دیتا لیکن اللہ کی حکمت اس کی مقتضی ہوئی کہ نظام عالم کو اسباب سے جوڑ دیا جائے فائدہ آیت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں سے افضل بنایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انا سید ولد آدم کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے اس لیے صحیح ہین میں ابو حرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث لا تفضلونی علی الانبیاء یعنی مجھے دیگر انبیاء پر فوقیت نہ دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے توازوں پر محمول کی جائے گی